انڈیا کے ایک صاحب انہوں نے ان کی تعلیم ہوئی لندن میں تو پڑھ کے واپس آ گئے ایک عرصے کے بعد دوبارہ وہ لندن گئے تو ایک وہ پروفیسر جو ان کا استاد تھا اس سے ملنے گئے وہ اپائنٹمنٹ لے کر کے تو شیکسپیئر پڑھاتا تھا وہ, وہ پروفیسر ابھی بھی وہ پڑھاتا تھا ابھی سینئر پروفیسر ہو چکا تھا تو اس نے رات کا وقت دیا تھا ملنے کے لیے رات کا وقت جب وہ پہنچے تو دیکھا انہوں نے اس کی میز کے سامنے شیکسپیئر کی کتاب پھیلی ہوئی ہے تو اس نے پوچھا ان سے کہ آپ تو ایک سینئر پروفیسر ہیں کہ لمبی مدت سے آپ شیکسپیئر کو پڑھا رہے ہیں اور ابھی بھی شیکسپیئر کی اسٹڈی کرتے ہیں آپ تو بہت ہی سنجیدگی سے انہوں نے جواب دیا تھا اس سینئر پروفیسر نے برطانیہ کے کہ you know the students are committed to my care you know the students are committed to my care I must prepare myself to do justice to them تو آپ کو اگر یہ احساس ہو کہ مجھے بہت زیادہ سمجھنا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی کیا مرضی ہے کیونکہ مجھے فیس کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو مرنے کے بعد تو بہت زیادہ آپ سیریس ہو جائیں گے کہ مرنے سے پہلے پہلے خوب خوب جان لیں کہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو مجھے پہلے پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کیا پوچھنے والا ہے مجھ سے ایسے آپ کو دعوت کا جو جذبہ آپ کے اندر ہے وہ آپ کو بہت زیادہ یعنی بہت زیادہ آپ کو مجبور کرے گا کہ قرآن کو پڑھیں تاکہ وہی بات کہیں جو جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہنا کوئی اور نہ بات کہہ ڈالے آپ جیسے قرآن میں کہ نبی نے کہا تھا انی لکم ناسن امین میں والے امین ہوں آنےسٹ ہوں مطلب وہی بات کہہ رہا ہوں جو اللہ سے مجھے ملی ہے تو تو آپ کا یہی حال ہو جائے گا جو اس پروفیسر کا حال تھا کہ روزانہ آپ قرآن کو کنسلٹ کریں گے یعنی وہ پروفیسر تو اگلے دن کلاس میں اس کو جو پڑھانا تھا بچوں کو وہی مسئلہ اس کے سامنے تھا اور آپ کے سامنے تو یہ مسئلہ ہے کہ مرن موت کے بعد جو اٹرنل لائف آنے والی ہے اس کا معاملہ ہے بگڑ بگڑنا جائے میرا انٹرنل لائف بگڑنا جائے میرا تو بہت ہی زیادہ آپ کین ہو جائیں گے یہ جاننے کے لیے کہ قرآن مجھ سے کیا چاہتا ہے مجھے کیا فالو کرنا ہے میں دعوتی کام کر رہا ہوں تو کیا چیز ہے مجھے پہنچاؤں انسانوں تک تو آپ اس پروفیسر سے ملین بلین ٹائم زیادہ آپ اس معاملے میں کین ہو جائیں گے